يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما الگ کروں رہے گا ایسے موقعوں پر جب سفر ہوتا ہے کہیں جوڑ ہوتا ہے کہیں سیما ہوتا ہے تو اہل علم کی خدمت کے حاضری کے نام سے بھی ایک پروگرام بن جاتا ہے اس لیے تمہارا جی علیہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ جماعت جہاں بھی جائے وہاں کے علماء کرام کی خدمت میں حاضری اور ان کی زیارت کو عبادت سے اعتقاد کریں لڑائی ساری دنیا میں حقوق کی ہے ہر ایک کو یہ ہے کہ میرا حق میرا حق تو سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کا حق تو یہ ہے جو ہمارے اساتذہ ہیں علماء ہیں مختلف دینی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا حق تو یہ ہے کہ فردن فردن ہم ان کی خدمت میں حاضری دیں دعا کی درخواست کریں لیکن چونکہ آپ کی مصروفیات بھی ایسی ہوتی ہیں ہمارے وقت میں ایسی تنگی ہوتی ہے اس لیے اس نام پر ایک ہلکا ہو جاتا ہے یہ کوئی تقریر اور وہاں اور ارشادات اور نشایا ان سب آپ حضرات کا کام ہے یہاں تو سر جوڑ کے بیٹھنا کہ جیسے شادی ہوتی ہے ایک لڑکے لڑکی کا جوڑ مہینوں پہلے دونوں طرف والے لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی بہت ساری تحقیقات کرتے ہیں لڑکی کی لڑکی کی ندیال کی ددیال کی کیا کرتے ہیں کیسے ہیں بہت ساری اور ساری شادی کا خلاصہ ان دونوں کا گھر آباد ہو جائے یہ خوش و رہیں ان کی نسل چلے ساری شادی ہماری یہ مجلس اور بالخصوص خصوص اہل علم کو اللہ نے مقام اتنا اونچا دیا کہ اپنی گواہی میں ان کو پیش اللہ تم کا اعلان کر رہے ہیں میں ہی ہوں ان اللہ شہید اللہ کیا آپ کے گواہ یہ میرے گواہ اور گواہ کی بڑی شور ہوتی گواہ نہ ہو فیصلہ نہیں ہو مقام تو اللہ نے بھی اتنا اونچا دیا ہے اہل علم کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف الفاظ میں فرما دیا لے یعنی یعنی من کم کل اہلا میں بند ہوگا میرے پیچھے کون ہوں میرے قریب کون ہوں کہ وہ دو رکعت اور چار رکعت اور تین رکعت کی نیابت کا مسئلہ نہیں ہے نبوت کے سانچے میں اور نبوت کی تمام حرکت و سکنات کی سچی اگر کوئی نیاوت کر سکتا ہے تو یہ اللہ نے بھی بہت اچھا مقام دیا پھر براثت المبیا چونکہ امبیا کرام علیہ السلام اس نمات نمونہ ہوتے ہیں تو نمونے کی ملی تعلق اللہ فکر آخرت امت کے ساتھ شفقت اپنی نعمت کی قدر شکر گزاری عوام اور درس کھانا اسی لیے امام رحمت اللہ علیہ نے دو اس آیت کی تفصیل میں تفصیل العظیم میں فلولا ذکرم کل فی قدیمہم میں فرمایا ہے کہ یجب ان يكون یجب ان یکون مقصود التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق وإلى إلى الدين القويم ذمة داري بتلاقيه کہ شاعر پڑھنے پڑھانے کا خلاصہ اور اس کا مقصود ہی دعوت تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اخیر میں امت کو امت کے حوالے کیا اور علماء کرام اس امت کی پہلی سب اور ہر امام مسلح پر آتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سفید کی لیے بعض مرتبہ مسجد کا محلے کو کچھ اچھا ہوتا ہے پہلی شخص میں چھوڑے ہوتے ہیں پھر اس سے زیادہ پھر اس سے زیادہ پھر بہت بڑا من لیکن ساری سفر کی درستگی کا مدار اس پہلی صدی یہ صدی ہے ساری سبھی اور پھر ہر ایک کا ظاہر اور باطن جیسے حضرت رائے علیہ السلام کی تسلیم میں کتنی وجہ تو ہے دیکھا بہت دیکھا نمرودی نظام نمرود کی حکومت اس کی فوجیں اس کے ہتھیار اس کی دولتیں اور اس کی ناکام اسکیمیں یہ مقابلے میں ہفتے مقابلے میں جب بھی اسکیمیں اور پلاننگیں ہوں گی ناکام ہوں گی ناکام ہوں گی ناکام ہوئی ناکام ہوں گی نمرود نے کتنی بڑی اسکیم بنائی تھی کہ وجود ہی میں نہ آ گئے تو بڑھنے نہ پائے بڑے تو پھر زندہ نہ رہے بھی لگائے اس سے کچھ کیا اللہ کو وہیں سے چلانا یہی حال و کا ہوا بڑی بڑی اسکیمیں لیکن حق کے مطابق مقابلے میں ہر قاتل اس کی فیل تو امت امت کے حوالے ہے اور امت کی پہلی شب پہلے ہے ان کی درستگی اس عیسائی میں عقائد کی عبادات کی معاملات کی معاشرت کی کی کھانے کمانے کی اس لیے کہ پچھڑی سفر میں تو سب ہوتے ہیں تاجر بھی کاشکا بھی وکیل صاحب بھی مولانا صاحب بھی امام صاحب بھی مقدی بھی مفتی صاحب بھی چھوٹے بھی بڑے بھی عوام بھی خواص بھی سب ہوتے ہیں سب کی درستگی کا دارو سب مقام بھی اتنا ہی اونچا ہے اس لیے کہا کہ نبوت کی جنت اور اہل علم کی جنت میں صرف نبوت کا فرق ہے دنیا میں بھی ذمہ داریاں دی ہے تمہارا جی، یہ بہت خوشی کی بات ہے دنیا دیکھی بہت سارے ممالک میں جانا ہوا پرما سے ملاقاتیں اللہ تعالیٰ کی خدمات کو قبول فرما رہے تینوں چیزیں وقت واحد میں یتلو علیہم آیات ہی آیا تھی اور ہی وہ الحمد کتاب اس زمین پر اس ماحول میں آپ کی یہ خدمات اس کا بندہ کا لے دے اس کا بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا صاحب یہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری یہ جو چلت پھرت ہے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے کہ میں کون ہوں کہاں ہوں اور کیوں ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں اور اسی سانس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بھی ہوں دنیا میں اللہ کی عبادت اور نبی کی نیامت کے لیے ہوں یہ میری زندگی کا مقصد ہے بشر ہیں انسان ہیں کھائیں گے پیئیں گے شادیاں ہوں گی لیکن اصل مقصد ہو اسی لیے ہمارے سرف صالحین کی جو سوانیں ان کی سیرتیں مجھے تو بڑا سبق ملا اور بہت اس سے پڑھا میں نے حضرت تھانوی نمبر اللہ مرکتب سیرت ایک مرتبہ میں کمرے میں گیا تو میرے تکے پر وہ کتاب رکھی ہوئی تھی سیرت مولانا شفری تھانوی پاکستان جب بنا تو قائد اعظم تھے ان کے بنانے والے اور تھے روافظ میں سے شیروں میں سے مولانا شہزید صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خانقاہ کے متولی صاحب کو بلایا فرمایا کہ مولانا صاحب فضا تو بتلا رہی ہے کہ ملک جو تقسیم ہوگا اور انتہائی اور کے ہاتھ میں جائے گا ادین اندش ہم ان کے ساتھ کیا خیر خائی کر سکتے ہیں اس کی سوچ میں پڑ گئی اس کے بعد اعظم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی وہ لاہور میں تھے بہت اچھا تو پہلے وقت میں حضرت مفتی محمد صاحب رحمت اللہ مولانا احتشام الحسن صاحب خانوی اور یہ تین حضرات گئے قائد اعظم نے بھی بہت ہی اور ان کا استقبال کیا اور یہ کہا کہ آپ حضرات جو فرمائیں گے سنوں گا بھی اور ہتر وسا اس کو کروں گا ہر مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ آپ پانچ نمازوں کا اہتمام کریں بہت اچھا اچھی خاصی ملاقات رہی پھر دوسرا وقت گیا پھر تیسرا وقت گیا تو مانوس ہو گئے اور ایسے مانوس ہوئے ہر تھانے علی کی وہ خانقاہ کی کوٹڑی تھانہ بھون میں ایک بڑے مسلح کی جگہ ہے جو آدمی بھی مشکل سے رہ سکتے اس کوٹڑی میں بیٹھے بیٹھے جو کام کیا میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنے فکر میں لے لیں تو آپ اللہ کی قدر سے کتنا کام کر سکتے ہیں پیپر اور کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اچھی خاصی مناسبت ہو گئی ایک دن لاہور میں شیئر کی کانفرنس ہو رہی تو سب اپنا اپنا کسی نے کہا کہ محمد علی صاحب آپ بھی تو کچھ کہیے برادری کا مسئلہ ہے اس وقت کھڑے ہو کر محمد علی جنا نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں تمہارا نہیں ہوں میں سنی ہوں اس کوشری میں بیٹھے بیٹھے یہی حال علی گڑھ یونیورسٹی کے جو سید صاحب تھے ان کے نام گیا ہے جو ان سے یعنی کو ہمارے اسلاف کی زندگی اور ان کے کام اور کارنامے ہماری رہبری کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ تو طے ہے کہ جتنا ہم بڑوں کی چال چلیں گے اور بڑوں کے پیچھے رہیں گے اتنی ہماری حفاظت ہوگی میں کہا کرتا ہوں جیسے سورہ نون میں سورہ نون اور باپ والے کے تین بیٹے تھے بڑے نے قبضہ کر لیا بیچ والا بہت سمجھاتا رہا کہ بھائی ابا کی چال چلتے رہو یا کے یہاں بھی باہم کے یہاں کے یہاں لیکن نہیں مانا اب حضرت راج دن آپ کا تو پڑھنا پڑھانا یہی ہے اس لیے مجھے تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ ہوئے کہ ان کے گھر کے بچوں کے بھی کھانے کو نہیں رہا اور یہی حال وہاں ہوا روس میں عجیب بات تاشکل یونیورسٹی میں کویت کے چار لڑکے وہاں پڑھ رہے تھے یونیورسٹی میں ایک مرتبہ یوں تفریح کے لیے دیہاتوں میں نکلے ایک خاتون نے ان کو دیکھا ان کی شکل سورج سے وہ ان کے پاس آئی اور اس نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو جی بہن ہم مسلمان بہت خوش اپنے ساتھ لے گئے ان کا کام تھا قسم قسم کے پھل پھول جو میوے وغیرہ جیسے وہ بھی کرام کیا یہ جب جانے لگے تو پوچھا کہ دوبارہ آؤ گے اس خاتون آپ کی کوئی خدمت ہو تو جوانوں نے کہا کہ ہم ہیں اس پر اس خاتون نے یہ کہا تھا کہ کھانا پینا پہننا اڑنا دنیا گھومنا کوئی شوق باقی نہیں ایک تمنا ہے مرنے سے پہلے اللہ پاک مجھے ان آنکھوں سے قرآن شریف دکھا دے میں قرآن دیکھ انہیں چوٹ لگی کہ اللہ حق پر جس اور بخارا اور سمرپن تھا پوری دنیا بھروں منت کوئی دار لگو کوئی دیدی دسگاہ کہیں کی دستار بندی ان کے بغیر ایک موقع پر قرآن کے کچھ نسخے لے کر آئے اس خاتون نے جب دیکھا تو سر پر منہ سے بہت روئی بہت روئی پھر وہ ان کا کھانا پینا اکرام جب جانے لگے تو اس خاتون نے یہ کہا کہ میری ایک بات یاد رکھی کیا میں دلیال اور ننیال دونوں میں بڑے بڑے محدثین اور اور یہ اسی سال کے کمیونزم میں ابھی تک ہماری اسی سال کا عرصہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہماری ان کا خون ہے لیکن ماحول کے نتیجے میں ہم کس درجے پہنچ گئے کہ قرآن کے دیکھنے کو ترس گئے تم کویت والے ہو مشینیں زمین بناتے ہو رفایا عام کے کام بہت کرتے ہو اور مشینیں بنواتے ہو کتابیں چھپاتے ہو اللہ غنی ہے بے نیاز ہے اس کے ہاں کسی کی رشتے داری اپنی نعمت کی قدر کرتے رہے اور یوں مت سمجھنا کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے کہ اس وقت اس خاص کرنے کا اسی میں جب پہلی ریاست وہاں کی آزاد ہوئی تو ایک شیخ تھے شیخ عبد الولی رحم اللہ انتقال ہو گیا اپنے طلبا کے ساتھ وقت لگانے کے لیے آئے تھے نظام الدین وقت لگانے کے بعد پھر انہوں نے درخواست کی حضرت جی سے کہ سالم دیوبند ہے سہارنپور ہے ندرت العلماء ہے اور مشائق اور علماء کی زیادہ تو حضرت نے تینوں جگہ کے لیے رہبل لگائے ندوے کے لیے مجھے بھیجا حضرت اس وقت موجود تھے عالمیہ صاحب لال اطلاع کر دی حضرت نے بھی بہت اہتمام کیا ان کے استقبال کا شہر کے دین کو بھی اور اچھے معذر لوگوں کو بھی جمع کیا فرمایا کہ تاشرم بخارا کیا تھا کیا ہوا اور اس کے اسباب کیا ہوئے بہت مختصر اور پھر مجھ پر مجھے فرمایا کہ تم کچھ کہو حضرت وہاں تو میرے بھی دیا سم کیا شاگ کے شاگردوں کا گرد میں کیا نہیں تمہیں کچھ کہنا ضرور ہے جیسے مطلب مولانا حبیب الرحمان صاحب محدث سے کبیر رحمت اللہ علیہ کے یہاں گئے تھے تو انہوں نے بھی مجبور کیا تھا خیر اللہ کا کرنا کارگزاری آئی ہوئی تھی پڑوس سے ایک جماعت جا رہی تھی پولیا پار کرنی تھی شام میں مسجد میں جانا تھا صبح کو واپسی بھی وہیں سے تھی سارے ساتھی پہنچ گئے ایک ساتھی نے کھانا کھا لیا نماز پڑھ لی لیٹ گئے ساتھی نے صبح کو واپسی وہیں سے تھی پولیا سے گزر رہے تھے ایک ساتھی کی نظر پڑ گئی مگر مچھ کے منہ میں وہ ساتھی تھا مگر مچھ نے منہ نکال رکھا تھا اور وہ ساتھی جو پورا آدمی کھا جاتا ہے اس نے کہا کہ صاحب ساتھی تو ہے کہاں ہے وہ دیکھیے مگر مچھ کے منہ میں ہے کیا کرنا چاہیے تو اس ساتھی نے کہا کہ ہمارا تو ہر کام مشورے سے ہوتا ہے مشورہ کیجیے حضور نے بھی یہی فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد بھی امت کے مسائل ہوں گے فیصلے کیسے کریں یہ کتاب و سنت کہ اگر اس میں ہم کو نہ ملے تو آپ نے فرمایا تھا ایک آدمی پر مدار مت رکھنا اچھے زندہ متقی پرہیزگار لوگوں سے مشہور انہوں نے کہا کہ مشورہ کریں امر صاحب نے کہا کہ تم ہی بتاؤ تمہاری کیا رائے میں کہا میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا لندن مسجد الحرام ان شاء اللہ عامنی اور اس خواب کی بنیاد پر آپ نے صحابہ کو تیار کیا تھا اور اس وقت کے راستے خاردار اور ایک ضلع اس وقت کاٹ مکے کے دروازے تک پہنچ گئے تک پہنچ گئے اور رکاوٹ آئی اور رکاوٹ بالکل غلط فہمی یہ غلط فہمیاں جو ہوتی ہے مولانا حبیب الرحمان صاحب اللہ علیہ سے میں نے ایک جب انہوں نے پر بہت زور دیا پہلے تو کا تعارف کیا آپ کون ہیں کہاں کے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں پچاس اربوں کی جماعت تھی میرے ساتھ تو سب کا کاروبار اپنے ادارے کے اساتذہ کو بلا کر فرمایا بھائی میرے نزدیک تو اتمام حجت کے لیے یہ جماعت کافی ہے پھر فرمایا تم کچھ کہو میں کہا میں کیا کہوں کہ غلط فہمی کا ادارہ ذہن میں آتا ہے کہ کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ عوام ہم کو نہیں پوچھتی اور عوام کہتی ہے کہ مولویوں کو پتا نہیں کیا ہو گیا کبر میں لگتے ہی نہیں ہمارے کیا دونوں ایسی ہے کہ کیا چونکہ وہ ہم نظرے میں جب تھے تو حضرت تشریف آیا کرتے تھے صاحب شاہداؤن واج عبد جلدی صاحب بلیابی پاس میں اکثر ہوتا تھا وہاں ملاقات بھی ہوتی تھی بات یہ ہے کہ ابھی ایک اے ہوا آپ کی جو مرضی ہوتی ہیں تو ان مرضی سے میں خواص ہو جاتے ہیں فلانے شیخ صاحب فلانے حاجی صاحب فلانے فلانے صاحب اور وہ خواص ایسے ہوتے ہیں کہ بس جی کے بعد انہیں کا نمبر ہوتا ہے وہ اگر آپ کے کام میں کچھ کہہ دیں ابھی اجتماع ہو رہا تھا آپ کے ایک ساتھی نے کہا ایک خالی نے کہ حضرت فیرون کو بہت سنا اور بہت بیان کیا لیکن اب تو تبلیغ والے ہی فیرون ہو رہے ہیں ہاں، ہاں، نہیں حضرت آپ کو نہیں معلوم آپ تو کونے میں بیٹھتے ہیں کیا ہوا اجتماع تھا ایک آدمی آیا چار مہینے لگایا ہوا تھا اس نے دائیں دائیں تقریر شروع کی ہمارے فلاں حضرت وہاں تشریف فرماتے یہ تک نہیں کہا کہ آپ کو فرمائیں گے آپ نے بھی اچھا بھائی ہم تو نہیں سمجھتے تھے اچھا اب ایسا ہو لیکن میں نے کہا کہ آپ کا تو مزاج تحقیق کا ہے آپ تو قبل سے پل آپ نے بنایا ہے قولا بیچارہ کہاں تھا کتنی تالیلیاں کتنی گاٹیاں کتنی گلیوں سے گزر کر اور ذرا میں ہوا چھپی ہوئی ہے تو سیبئی کے باپ نے بھی نہیں دیکھی ہے لیکن آپ کا مزاج منشاہد کا تعلیم اگر سیبئی اور رہوئی اور اور یہ آ جا رہا ہے کہ بھائی وہ ذرا بتا دے دو آرتیاں تیرہ ذرا میں بہت سارے مرد جو کہے تھے وہ ہم نے کہتے ہیں میں نہیں تو میزان منشیف کا طالب علم کہتے گا کہ آرام فرمائیے ہے ہے اتنا پکا تو آپ کا میزاج تحقیق تھا آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ مجمع کون تھا رکشے والے تانگے والے مزدوری کرنے والے اب پھر تبلیغ کا کام شروع ہونے سے پہلے کے طلبا کی آمد مدرسوں میں اور چندوں کی اور اس کا کام شروع ہونے کے بعد کی ایسے خاندان کے جن کی پشتوں میں اوپر کی پشتوں میں کبھی کسی نے بچاروں میں دیکھا نہیں ہوگا اب ان کے لڑکے حدیث پڑھا رہے ہیں ان کے پوتے تفسیر کر رہے ہیں تب مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمت فرمایا کہ بالکل یہی بات ہے غلط فہمی ہے میں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہے میرے کمرے میں بیٹھا تھا ایک آدمی آیا مولوی صاحب انہیں مولویوں کو کیا ہو گیا ہے کیا ہوا ہم گئے ان کے یہاں تیس نیکیوں کا سلام کیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور انہوں نے جواب دیا اچھا مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے تو دو انگلیاں مسافر کر کے چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کم گئے ارے کتاب سے ان کی بغل میں جا رہے تھے تو اب میری ذمہ داری بنی کہ میں اس سے پوچھوں تو نے کبھی کوئی سبق پڑھایا تیرے باپ نے تیرے دادی نے سن ایک مدرس ایک کتاب بیس سال سے پڑھا رہا ہے سفاد بھی اور بابین ستور اس کے ذہن میں اس کے بعد بھی وہ جب درسگاہ کی طرف جاتا ہے تو جان یہاں پتا نہیں کون طالب علم کیا سوال کر لے اور استاد کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہوتی ہے کیوں طالب کو مطمئن نہ کر سکے نہ کہ یہ میری ذمہ داری یہ سارے غلط فہمی پر چل رہی ہے اس وقت کا سب سے بڑا اس وقت کا سب سے بڑا المیہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شادی کے لیے دو خاندان بننا اس وقت مسئلہ سب سے بڑا پوری امت کی آخرت کا ہے جیسے صحابہ فرمایا کرتے تھے جہاں بھی گئے روم گئے فارس گئے مصر گئے ہرشا گئے صحابہ گئے ملکوں جب بھی ان سے پوچھا کیوں آئے ہو انما اللہ یہ ساری تغ ہماری آخرت کے لیے اور چونکہ حضور کے نائب ہیں پورے عالم کی قیامت تک کی نیامت ذمے ہے اس کے لیے یہ دھوپ یہ گرمی یہ برداشت یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس وقت میں آپ حضرات جہاں ہیں انہیں واقع خصوصی اللہ کا انتخاب ہے جیسے حضرت مثال شراط السلیم سے اللہ پاک نے فرمایا اخلاق علیہ عليك نعرے في الوادي المقدس القوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله جس طرح اس ماحول سے فرعون کے ماحول سے ان کو چھانتا تھا یہ ہمارا منما ہمارے علماء ہمارے طلبا اساتذہ اور جتنے دینی مدارس ہیں جتنے دینی مکاتب ہیں جتنی دینی تعلیمات ہیں مولانا محمد علیہ صاحب اللہ علیہ کو بہت فرماتے تھے ان کے ہاں بڑی تھی دین کا جو کام جہاں ہو رہا ہے تصریف و تعریف کے راستے درس و تدریس کے راستے خطبات اور وعد و ارشادات کے راستے جتنا ہو رہا ہے سب ہمارا ہے اگر یہ حضرات نہ کرتے تو ہمیں کرنا ہوگا ہماری ذمہ داری امت کی بنا کے نام ہمارے مسجد ہیں ہمارے معاون ہیں بڑے حد ہمارے گیسا صاحب اور اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب میں اللہ یہ دونوں حضرات جب راج اجتماع میں جاتے تھے تو وقت صرف اور قرآن مولانا احمد علی صاحب لاہور رحمت اللہ علیہ موجود ان کے یہاں سے اور یہ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مفسر جیسے بنے یہ طلبا سننے سکھ برادری کے تھے سکھ برادری کے تھے گھر والوں سے چھپ کر کلمہ پڑھ کر آ گئے حضرت شیخ الہند صاحب مولانا محمد الحسن صاحب رحمۃ اللہ پاس پڑھتے ایک دن ایک پنڈت صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ایک ہی لڑکی ہے اور کسی مولوی سے شادی کرانا چاہتا ہوں تو حضرت شیخ الحمد صاحب رحمت اللہ کرنا کہ ہمارے لڑکے ہیں دیکھ لو تو یہ مولانا احمد علی صاحب پسند آئے شیخ الحمد صاحب رحمۃ اللہ کرنا احمد علی جی حضرت شادی کرے گا حضرت ہم سکھ برادری کے ہم کو کون دیکھ اگر کوئی گئے تو کرے گا آپ میرے بڑے اصل میں آ جائیے مولانا حسین احمد مدنی نمبر اللہ عمر قداؤ ان کے ساتھی تھے ان کہا ارب تیری شادی ہے کسی سے نیا جوڑا مانگ لے ہاں، تو وہ مانگنا تو بہت بری بات ہے میں نے آج تک کبھی کسی تو چل بازار چل خرید لیتے ہیں نہیں ہے مانگنا ہے نہیں خریدنا ہے نہیں تو جو پہنے ہیں ایک جوڑا پہن کے بھاگ کر آئے تھے بہت پورنا تھا بہت میلا تھا اسے تو دھو لے کم سے کم نکاح ہے تیرا ہاں تو یہ تو ہو سکتا ہے جوڑا دھویا وقت ہو گیا اثر کا آدھا گیلا آدھا سوکھا اور نکاح ہو گیا اہلیہ سے ان کے والد نے پوچھا گھر والوں نے آنا جانا ہوا بیٹی کیسا پایا وہ بھی عالم کی بیٹی تھی ماحول تھا ابا جنت تو بہت بڑی اور جنت تھا سکون چین مجھے تو اللہ نے دنیا ہی میں جنت دی تو یہ دونوں حضرات ہر موقع پر حضرت کے یہاں حاضری دیتے تھے ایک موقع پر سبق چل رہا تھا اس لیے حرج نہ ہو تمہارے شکشا پرچہ لکھ کرتا اس سے کوئی نام آئے تھے دعا کی درخواست کرنے سبق ختم ہونے کے بعد حضرت نے جب پرچا دکھا رہے بھائی ہم تو ان کے لیے ہر وقت دعا اور پھر دعا کی ایک موقع کی حاضری پر ملاقات ہو گئی تو پہلے تو مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے مولانا الیاس صاحب اللہ علیہ کی شفا تمہارے ابا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے اور پھر ایک جملہ یہ فرمایا ان کے اخلاص کی کھلی گلی کہ امت چہار سمتوں سے جھوک در جھوک اس محنت کی طرف متوجہ ہو لیکن میری ایک بات یاد رکھا کسی دینی حق پرس جماعت کسی دینی حق پرس جماعت کا باطل پرستی میں پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسری دینی حق پرس جماعتوں کو معطل اور بیکار سمجھیں بلکہ اپنی بقا ان کی فنا میں سمجھے یہ بات ان پر کا پہلا اسی لیے فرماتے تھے کہ دعوت تعلیم نسخہ تینوں چیزیں حضور کی کو اور تینوں کا ہمارے تینوں کی ذمہ داری ہے اور تینوں کو لے ساتھ چلنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اللہ کو بہت جزائر کر دے بہت جزائر کر دے اور خوب مخلصین کام کرنے والا عملہ ہر جگہ اللہ پاک اجتماع پر ماور کے کہ الحمدللہ جو کارگزاری آتی ہے جو حالات آتے ہیں علماء کے مدارس کے دو سال پہلے ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں مدرسوں کی کارگزاری تھی بارہ مدرسوں کی کارگزاری شروع تھی ہر مدرسے میں سال لگائے ہوئے تین چار پانچ دو مسجد کو بھی دیکھ رہے ہیں مدرسے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کے تقاض پر لوگ میرے پاس آئے تو صاحب ہم ہجرت کرنا چاہتے ہیں کہاں کی چیلی کی جنوبی امریکہ کا بھی میں نے کہا بھائی خیر میں تو اکیلا ہوں اکیلا آدمی کچھ نہیں ہوتا تو مشورہ ہوتا ہے لیکن تمہیں معلوم ہے چیلی تو بہت غربت سے زیادہ کے ہے آبادی بہت بڑی ہے لیکن غربت زیادہ ہے اور تم ساؤتھ والوں کی تو کافی بھی بغیر پیسٹری کے حلف سے نہیں اترتی کہ تم وہاں کیسے اور تمہاری عورتیں اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تیار کر لیا اپنے مشورے والوں سے مشورہ کرو ماشاء اللہ اس وقت میں بہت چکی میں انہوں نے بھی قائم کیا اور اسی میں آزاد دل کے ایک منصاح ہیں مولوی محمد درویش ان کا فون آیا رمضان میں کہ مشرق میں یہاں میں نے آیا ہوں صبح کو تو بچوں کو مکتب پڑھاتا ہوں دوپہر کو ملاقاتیں کرتا ہوں گش کرتا ہوں رات کو ترائی پڑھ میں جس جگہ ہوں وہاں ڈھائی سو خاندان جب اسرائیل بنا تو جو فلسطینی اور لبنانی اور جو لوگ تھے وہ اپنے ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے لیکن سب کنورٹ ہو گئے ہیں وہاں کے ماحول سے متاثر وقت کہ ہمیں کوئی مل نہیں رہا تو میں نے یہ شروع کیا ہے الحمد للہ انہوں نے بھی وہاں سے بہت اچھی تعداد میں مدرسہ بھی تراوی ان لوگوں نے جنہوں نے تراوی پڑھی انہوں نے کہا کہ آج یہ پہلا سجا کیا ہے ہم نے اور نماز میں قرآن سنا ہے کے بھی چاہیے امت تو کہاں سے کہاں مجھے یاد ہے جب روس کی پہلی ریاست آزاد ہوئی اور شیخ عبد الولی رحمت اللہ علیہ آئے تھے عائد صاحب رحمت اللہ نے کو سنایا تھا پھر جب مجھ پر اشرار ہوا تو میں نے کہا کہ حضرت یہ وہ ہے کہ جماعت جا رہی تھی اور ایک ساتھی مگر مچھ کے منہ میں تھا مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور حضور کا خواب تو وہی تھا اس پر آپ نے صحابہ کو تیار کیا تھا وہاں تک پہنچ گئے تھے اخیر میں صلاح نامہ لکھا گیا اور سب کچھ ہوا اور اس عمرہ نہیں کرنے دیا طواف نہیں کرنے دیا اور اسی حال میں واپس آئے لیکن اتنا فتح نال کا فتح مبینہ نازل ہوئی تھی کہ یہ مجاہدے یہ قربانیاں یہ اپنی تو ہم بھی چلیں جتنا ہم چل سکتے ہیں تو پوری جماعت ادھر چلی جا مگر مچھ نے منہ میں جب تھوڑے فاصلے پر رہ گئے تو مگر مچھ نے تھوک دیا اس کو اور خود غائب ہو گیا پانی میں اب ساتھی دوڑے مساج کیا پانی نکلا میں نے کہا حضرت اسی سال کے کمیونزم کے بعد جیسے اس ساتھی کو ساتھیوں نے دیکھا تھا کہ جسم کے کسی حصے پر ساری رات مگر مچ کے گھومے رہا لیکن کہیں ہلکی خراش بھی نہیں اسی سال کے بعد ان کے ایمان ان کی توحید و رسالت پر ایمان ان کے کوئی خراش نہیں اور یہ شیخ عبد الولی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے ہم جب آپس میں بیٹھے اکیلے سارا پریشا کے بعد تو انہوں نے بتایا کہ میں نے میرا کبھی اس کمیونزم کے زمانے میں کبھی میرا سبق ناغا نہیں ہوا کیسے پڑھا ہے اتنی سب جلدی کہ بناؤ کی جنازے بناتے تھے جیسے جنازہ جا رہا ہے تو جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی آدمی مر گیا ہے اپنا نہ جائے وہ جنازہ نہیں ہوتا تھا آگے گلا کھود کے قبر سی بنا کر کے میرا کوئی سبق نامہ نہیں ہوا ہے قبر میں میں نے محبت کی سے بچوں کو پڑھایا اساتذہ کی ماننداری میں میں تو خود ہی اپنا قصہ سنا ہم ایک مرتبہ سبق میں تھے مولانا صاحب تشریف لائے جو دیش وقت دار نظر کے نارے میں آدمی فرمایا کہ بھائی ہم آج سبق نہیں پڑھائیں گے ہم نے پوچھا ان کا حضرت مزاج جی تو اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے طبیعت بہت اچھی ہے پھر میں نے کہا حضرت کیوں سب گھنٹہ تمہارا ہے تمہارے گھنٹے میں بیٹھوں گا لیکن جس طرح ہم تم سے کہتے ہیں کہ بغیر مطالعے کے پڑھنا ناجائز ہے اس طرح ہمارے لیے بھی بغیر مطالعے کے پڑھانا ناجائز اور انہیں کی کتاب کی وہ منصورات ادب کی جن کو سفیدی آئے فرمایا رات کچھ ایسی مصروفیت ہو گئی کہ مطالعہ نہیں کر سکے اس لیے ہم ناجائز سمجھتے بیٹھیں گے تمہارے پاس گھنٹے کے درمیان یہی حال سکتا صاحب کو دیکھا اللہ اکبر مولانا ملان صاحب صاحب اللہ علیہ ان کا معمول تھا کہ جب گھنٹہ شروع ہوتا تو راؤنڈ لیتے تھے ایک درسگاہ میں طلبا تو تھے استاد نہیں آئے پینتالیس لڑکے اور تفصیل کا سبق اور وہ استاد تھے سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ناز شاگرد مولانا ابھی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ وہ تھے نہیں دوسرے راؤنڈ میں دیکھا کہ تشریف لے آئے ہیں تو محتم صاحب نے پوچھا کہ تاخیر ہو گئی جی ہاں دس منٹ تاخیر ہوئی محتم شاہ نے کہا نہیں دس منٹ نہیں ہوئی ہر طالب علم کے دس منٹ پینتالیس لڑکوں کے دس منٹ گر لیجیے آپ کتنے گھنٹے ہوئے اب پھر ایک جملہ تو بہت سخت کہا کہ مولانا صاحب اگر ان دس منٹ کے آپ پیسے لیں گے تنخواہ لیں گے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوں گے لیکن وہ بھی ایسے ہی تھے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی انہوں نے مرا وشا نبی رحمۃ اللہ ہم سبق تک پہنچ گئے تھے ابھی سارے ساتھی نہیں آئے تھے تو بالکل حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے میں نے کہا حضرت آج تو بڑا مزہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ادا کر میں بہت چھوٹا تھا اس وقت میں حیرت مزید رحمۃ اللہ علیہ احمدآباد کی جیل سے رہا ہو کر لائے تھے ہمارے گاؤں کے تھے وہ لے آئے خیر اس پر انہوں نے کہا عجیب بات کہی آج تک مجھے یاد ہے مول صاحب نماز پڑھائی تھی انہوں نے فجر کی تو میں نے کہا کہ بہت مزہ آیا کہنے لگے مولوی مول صاحب یہ منسٹر ہوں فلانے ہوں چنی ہوں چنا ہوں ان سے بات کرتے ہوئے تو کبھی جھجک نہیں ہوتی لیکن اگر کہیں پھنس جاتا ہوں نماز پڑھانی پڑ جاتی ہے تو مسلے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے سے کس منہ سے یہ تو نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے تم کس منہ سے جا رہے آج تک یاد ہے ان کا ہمارے اسلاف ہمارے پر یہی حال ہے مولانا عبد مادی صاحب دریا بادی جنہوں نے تفصیل کی ہے بالکل دہری ہی دہری اور کسی سے منہ نہیں الہ آباد میں ایک جلسہ کے ان سے تھوڑی سی ان کی ایک دن جج صاحب نے کہا بھائی میاں تم پڑھتے تو ہو اور یہ تو کرتے ہو لیکن تمہارے لیے سورے فاتحہ میں ادب کا بڑا مواد ہے تم ادب کے تعلیم اتنا بھونڈا جواب دیا تھا قرآن کے بارے میں کہ میں تو اس کو دوہراتے ہوئے میری ہمت نہیں ہوتی خیر آپ کہہ رہے ہیں وہ فاتحہ کہنے لگے کہ یہ سب بات ہے اس مطلب بڑا مواد ہے اب جب آج اب ملا موقع جس کو پیٹ میں گھسنے کا جیسے ہم کو میں ایک مرتبہ وہاں نظام الدین میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو یہی اسماعیل بول ہو نہیں یہ ان کے ساتھی احمد حسین تھے دوسرے مولوی حسین میرے ساتھی تھے فارسی کا دوم تک تھا عربی دوم تک تھا میں بیٹھا تھا والے شراوس اور مجھے ڈانٹنے لگی تم نے بولے اسماعیل کی تشہیر کر دی اور ان کے پاؤں ماں ان کی ذمہ داریاں اور یہ تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا موری اسماعیل حافظ ہے قرآن جی ہاں۔ تو ان کے قرآن میں بھی یہ ایسے ہیں جو تم مجھے سنا دے ہاں ہاں معلوم تو ان کے لہجے سے ارے تم مولوی حسین ہو کیا کہ جی ہاں تو کہاں میں دور تفصیل کے لیے لارل دیوبند جا رہا ہوں تو ماشاء اللہ انہوں نے کہا جاؤ چائے وائی پی لو نہ تمہاری چاہیے تم تبلیغ والے پیٹ میں گھس کر پیر لمبے کرتے ہو ارے بھائی میں سمجھوں میں آٹھ دن کا ہوں مجھے کہاں تبلیغ آتی لیکن دوستی ہے ساتھی ہے چائے اچھا نہیں مانتا ہے چائے اب میں جاؤں تو میں نے کہا کہ اس وقت تم جاؤ گے تو ٹرین رات کو نو بجے پہنچے گی دیوبند اور دو سال دو مہینے کی ساری دھول کچرا ہوگا اندھیرا اس کو فلائٹ وائٹ بھی نہیں تھی کیا مطلب ہے میں کہ رات کے یہاں ٹھہر جاؤ صبح کو چلے جانا اور جس گاڑی سے جاتے ہو گاڑی خاصی دیر سے جاتی ہے مجھے پہلے معلوم تھا کہ تم یہ کرے گا خیر رات ٹھہر گئے وہ گاڑی جاتی تھی صبح کو آٹھ بجے کے قریب اور گرمیوں میں فجر جلدی تمہارا عمر صاحب کا بیان شروع ہو گیا میں نے کہا تم ایسا کرو بیان میں یہاں بیٹھ جاؤ اور وقت پر میں تمہیں ناشتہ بھی کراؤں گا اور ساتھ ہی دوں گا میں جانتا تھا اب وہ بیان سنتے ہوئے سرکنے لگے آگے بھی آگے مقصد کو بیچ میں سوچنا مناسب نہیں اچھا اچھا پھر مانا تشکیل شروع کی ہاں بھائی بولو کون تیار تو وہ کھڑے ہو گئے میرا ساتھ تو میں نے میاں جب عبد الرحمان سے اللہ سلمان یہ تو طالب علم ہے ان کا سال لکھ کے چہرے پیار ہے نہیں نہیں جو میرا سال ان کا ہوا عجیب آدمی ہو اکیلے میں بے تکلف الگ ہوتی ہے سب کے سامنے پدتا کرتے ہو میں لکھوا رہا ہوں سال چب نہیں مانتا ہے تو وہیں سے پھر سال میں چلے گئے تھے جیسے ابھی دو سال پہلے ایک شہر الحدیث صاحب آسام کے مدرسے کے طلبا کے ساتھ جب رمضان کی چھٹیوں میں نکلے تھے میرے کمرے میں آئے تو کہنے لگے کہ من صاحب بہت جی لگا اور جی چاہتا ہے کہ سال لگاؤں لیکن مجبوری ہے میری کیا مجبوری ہے کہ میں میرے ذمے بخاری شریف ہے نا بخاری کو چھوڑ کے کیسے سال لگاؤ ایک شکل ہو سکتی ہے میں جی سچوں کے آسان تو علوما کا ماشاء اللہ میں کہا تمہارے یہاں تو جس سال آپ نے دورہ پڑا اس سال اور ساتھی بھی ہوں گے اور خود علماء ایسے ہوں گے اگر کوئی ایسے ہوں کہ ایک سال نیامت کر لیں تمہاری کوئی بخاری پڑھا لیں تمہارا سال لگ جائے پھر تم جاؤ تو ان کا سال لگے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں نے کہا نہیں مسجدوں میں امام نائب امام برابر ہوتے ہیں اس میں بھی ہو سکتے ہیں تیسرے دن آئے اور کہنے لگے ملجہ اللہ تجھے جزائے خیر دے بات سمجھ میں آئی میں نے رابطہ کیا تو مجھ سے بھی اچھی انشاءاللہ پڑھائیں گے ان کو مقرر کر دیا انہوں نے سال لگایا میں نے کہا ہم تو پیٹ میں گھس کر کس طرح پیر دملے کرتے ہیں تو گھبرا مت تو انہوں نے وہیں سے پھر سال دیا بہرحال سب سے بڑی چیز یہ علماء کو اپنی ذمہ داری سمجھنا اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو وہ امت کا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ شادی کے لیے جمع یہ ہمارا یہ کوئی واضح تقریب نہیں ہے آپ اللہ ماشاء اللہ رات دن پال اللہ پال رسول اور یہ آیت کے لیے کتنی تفصیلیں کتنی کتابیں کتنے حوالے آپ دیکھتے ہیں اس وقت کی ذمہ داری میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے ہسپتال میں کبھی کسی کی عادت کے لیے جاتے ہیں اور پورا وارڈ بھرا ہوا ہے کسی کی آنکھ میں پڑتی کسی کے وزن میں ٹکرا کسی کی مار ہو رہی کسی کا بھاؤ اس وقت اپنی صحت کی قدر ہوتی ہے ایسے ہی جب امت میں اندر چلتے ہیں تو اس وقت میں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ کا علم وقت کتنی بڑی ہے اتنی بڑی اور امت بیچاری کہاں تو یہ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کی جب مدارس دینی ہے اسی کے ساتھ ماشاء اللہ جماعتوں کی نقل و حرکت ماشاء اللہ مدرسے سے بھی سال میں طلبا جو فارغ ہونے والے ہوتے ہیں جاتے ہیں اور پھر خانقاہی نظام تشکیہ تینوں چیزیں اللہ پاک نے کی لیکن یہ سارا دیکھا ملکوں میں دیکھا ہر جگہ دیکھا اپنے دیکھا ایک چیز کا بہت خیال آتا ہے بار بار کہ بنو اسرائیل جو تھے جس کو قرآن نے سب سے زیادہ ذکر کیا ہے نبیوں کی اور حضرت شراب کی قسم میں وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين قم إلى قوم اللہ کی نعمت گھر گھر نبوت گھر گھر پاک صاحب نہ کرتے تھے کہ جب تک یہ دیہاتوں میں تھے پروش گئے سادہ زندگی اور آسان سے زندگی گزار رہے تھے تو ایک چیز تھی اللہ اور اس کے نبی نے جو کہہ دیا اب دنیا رہ چاہے جائے اس پر ان کی دعاؤں پر فرعون جیسی حکومت ختم ہوئی تھی اور درکار ہوئی لیکن جب یہ شہروں میں آ گئے اور ان کا ان کی بدوباش بدلی تو جن نبیوں کی طاقت انہیں نبیوں کو شہید کرنا شروع کیا اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیشہ کے لیے بری وقت آ رہے صاحب اللہ کرتے تھے یہ چیزیں پرانی واقعات پاؤں کے یہ پارتا بھی ہو یا ہو افسار آنکھیں کھولو فاعتبروا یا ہوئی الالباب ان فی ذلک العبرۃ لمن مرکل لمن کان له قلب سلیم ان کے لیے کہانیاں نہیں اور یہ آپ حضرات تو چکے یہاں رہتے ہیں آپ کے سامنے ماحول بھی روز نئی نئی چیزیں دنیا کی اور اس میں آپ کی یہ خدمتیں جتنی آپ کی قدر کی جائے جتنا آپ کا ہم ادا نہیں ہو سکتے امت کبھی بھی اہل علم سے مستقبل نہیں ہو سکتی اور چونکہ اللہ نے یہ تینوں چیزیں رکھی ہے دعوت بھی ہے تعلیم بھی ہے تجیا بھی ہے اسی لیے مولانا احمد صاحب ہمارے اللہ علیہ والی بات کہ کل گلو میں ایک قسم ہوتی ہے مولانا بیان کیا کرتے تھے کہ ایک قسم ہوتی ہے لیمو چور کام نہ دھندا دو چار لیمو جیب میں رکھتے ہیں اب یہ فیکٹریوں میں اور انڈسٹریز میں لوگ جاتے ہیں نا کام کرنے تو وہ اپنا سینڈوچ یا اور اپنا ٹیفن وغیرہ لے جاتے ہیں تو وہ بیٹھتے تھے کھانے بیٹھتے ہیں انٹرویو پر یہ ماشاء اللہ مچھلی کی خوشبو آ رہی ہے جی ہاں آج گھر میں مچھلی تھی گئے اچھا تو لیمو نہیں ہے مچھلی کا ٹیسٹ لیمو اب یہاں فیکٹری میں کہاں سے کیا بات کرتے ہیں یہ بھی دو لیمو نچوڑے دو پترے ان کو غیرت آئے کہ تشریف کو اچھی بات ہے وہاں بھی کشیدک ہوگی رمضان مبارک میں خانقاہ ہیں اللہ اور سلامت رکھے اور کرم کے نصیب فرمائے ان کی تعلیم ان کی شہری یہ لکھ لگ لگ لگ کرتے ہیں نا مولوی درب درواز درب درب لکھ لکھ اس سے کچھ نہیں یہ چاہیے یہ رمضان اچھا گزر گیا خاندان اب ہوا اجتماع وہاں بھی ماشاء اللہ مہمان نوازی اور فوج کچھ انصاف صحابہ کی یاد دلاتے آپ لوگ تو قسم ہوتی ہے کرنا کچھ نہیں اور بس ان کے ان کے بھی اچھے ان کے بھی اچھے ان کے بھی اچھے میں تو آپ لوگوں کو بار بار بار بار مبارکباد دیتا ہوں کہ اس ماحول میں اس سرزمین پر جہاں بچے کی پیدائش پر تحنیق ہی تحنیق ہی اسلام دشمنی کی ہوتی ہے اس میں اللہ پاک آپ سے یہ کام لے رہے ہیں بس لیکن اللہ کا دستور ہے کہ بنو اسرائیل سے جب یہ ہوا جب سارا چھتر ان کو دیا تھا تو یوں کہا تھا کہ خیال جورا کہیں بتا معلوم جن کو ہم نے نعمتوں سے نوازا تھا ان کی کارگزاری تو ہم نے دیکھ لی کہ خدائی کے دعوے اور خدائی کی مانی اب تمہیں دیا ہے اسے سہارا لے کر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم کیا کرتے ہو اللہ سلامت رکھے سلامت رکھے ہر طرح کی عرضی سماوی داخلی خارجی انفرادی اجتماعی انسی آفتوں سے ان اداروں کی اور اس سے متعلق ہر چیز کی اللہ حفاظت فرمائے بہت بڑا کام ہے شیطان اندر سارے کے ساتھ لگا ہوا اسی لیے جب مولانا علی نا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فارغ ہو کر مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے جی فرشتے بہت بیمار تھے شیخ عبد الولی کا ہاتھ پکڑ کر حدیث ہوئے ان نظر اپنی تم سے دہری نہ پڑا اللہ فتح کبھی کبھی ربانی لہریں چلا کرتی ہے خبردار اپنے آپ کو پیش کر پھر فرمایا تحریس بھی نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہوش سنبھالنے سے لے کے اس گھڑی تک قرآن حدیث فقہ سیرت تاریخ اسلام اس کا شروط رہا اللہ نے بہت سارا قرآن حدیث کی خدمت کا بھی موقع دیا اور دعوت عالمی اسلامی کا رکن بھی رہا اور بڑی بڑی شخصیتوں سے ملاقاتیں بڑی تحریکوں کے بانی مبانی اور اس کے بعد ہندوستان کا سن سینتالیس جلیان والا باغ اور وہ ساری اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت اور ان کی یہ سادار آسان اور امت کو کہاں لے جانا چاہ رہے تھے اس سب کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اس وقت کی یہ سادہ محنت ربانی لہر ہے ربانی لہر ہے ربانی لہر ہے اللہ کا شکر ہے آپ کے ہاتھ ماشاء اللہ لیکن اس وقت کی ذمہ داری بہت بڑی میں کیا کہا کرتا ہوں کہ جس طرح مل جون کی شدید گرمی میں زمینیں اندر سے چیختی ہیں پانی پانی پانی اس وقت یہ دنیا کے پانچ بجے آزم ہیں اور بے تحاشا اللہ کی مخلوق ہر ہر آیا ہوگا اندر سے چیخ رہے ہیں ہے کوئی جو ہمیں اللہ کا تعارف کرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھپائے ان کی شہرا پہ دوڑائے اور ان کے سانچے میں ڈھلنے کی راہ بتائے دنیا چیخ رہی ہے اور یہ قسم آپ جانتے ہیں یہ آدمی کھانے میں دس قسم کے کھانے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا اس کے یہ دس کھانے حلال کے ہیں لیکن قیامت میں اس کی گردن نفا نہ پا دے یہ تم نے کھایا ہوں اسی لیے کہا کہ وہ آج میرا بندہ بھوکا تھا میرا بندہ پیاسا تھا تم مجھے اس کے پاس پا دیتا اللہ نے بندے کی بھوک کو پیاس کو اپنی طرف تو اس اعتبار سے تو ماشاء اللہ بہت اونچی بہت اونچی آپ کی حیثیت ہے لیکن جتنی اونچی حیثیت ہے اور جتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا دستور تو اٹل کر دیا شکر پر نعمت کی زیادتی اور ناپدری پر محروم لئی شکر تو دینا اور یہ صحابہ کرام اللہ نہیں جو اب رہتی دنیا تک کے لیے ہوں مسالے ہو خدا روشنی چراغ کہ جو فرد بشر اپنی زندگی کی نیا کو کنارے لگانا چاہے اور خدا داد جان و مال اور صلاحیت کو اپنے صحیح مشرف میں لگانا چاہے فستن من کا نمستن من کو فلستن دن قدمان اشاوت کر گیا اللہ نے ایسے موقع پر ہم کو یہ نعمتیں دی کی فن کے ہم اس کے ساتھ کیا کریں اب پھر میں جتنا آپ حضرات رام دے جی رہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے لیکن بہت قابل مبارکباد ہیں بہت قابل مبارکباد ہیں اللہ پاک ہر شہر ہر کتنے ہر کتنے اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری مجھے تو یاد آتا ہے امام احمد مہاراجی نے رحمت اللہ علیہ اللہ پوری خلافت اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ خلق قرآن کو منوانے کی فکر میں ہے اور ان کا کوڑے بھی اور تکلیفیں بھی ہر قسم کی نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے وہ اللہ کی صفت ہے ایک کیسا مقابلہ ہے اس وقت جو بات ان کی ہے اور قرآن حدیث کے خلاف نہج قوت کے خلاف مکی مدنی زندگی کے خلاف اور حضور والے اصول اور حضور والا کام حضور والی فکریں جس طرح زد میں ہے عوام ان کو تو بازا لا عوام کو کچھ پتا نہیں لیکن ان کے مجھے یاد آیا آپ کہو گے کم صاحب تو دو جماعتیں تھیں ایک فرانس کی اور ایک سعودی کی ارجنٹینا بھی جانوری ہوئی چار مہینے پورے ہو گئے کوئی مسلمان نہیں بالکل اخیر میں ایک نام کا مسلمان ملا ان دونوں جماعتوں نے کہا کہ بھائی ایک ملا کیا کرنا چاہیے تو اس میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی مولانا عبد الحی فرنگی میں رحمت نے ایک فتوا جاری کیا ہے کہ کسی میں اگر ننانوے درجے ابتدا کے ہوں ننانوے اسباب اور ایک بہت کمزور ایمان کا سکتا تو اس کو ایمان پر جمانا سینکڑوں کے داخل ہونے سے کا مزید ہے پھر کیا کریں کہ وقت بڑھاؤ دونوں جماعتوں نے وقت بڑھایا اور چھ مہینے تین مہینے بڑھائے چھ آدمی تیار ہوئے ساؤتھ افریقہ والوں نے کہا کہ ہم لے جاتے ہیں ابھی نئے ہیں سیدھے بھیج دیں گے تو پتا نہیں ایک چلا اپنے پاس رکھا نے درج تعلیم فضائی لاما یہ وہ سارے جب نظام الدین جانے کی بات آئی تو کہا کہ بھائی یہ دہرت کے خلاف یوں کہہ جاؤ وہ لے کر آئے فرانس والوں کو پتا چلا تو اس میں تو ہمارا بھی شہر ہے ہم بھی تھے وہ بھی آئے پھر سوا دس مہینے کے بعد وہ گئے لیکن ارجنٹینا کو انہوں نے اپنے نام لکھوا دی بڑی لمبی تفصیل ہے کیا کیا ہے کیسے کیسے ہو اللہ پاک نے آپ حضرات کو اس جگہ برطانیہ کیا ہے برٹش حکومت کیا ہے اور اس کی اور اس کا اس ساری چیزیں اس میں یہ زبان چہرے اور یہ دین کے فکر مند اور یہ قال اللہ قال رسول اور یہ لا الا اللہ کی زہرے یہ معلوم بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے لیکن دستور اللہ کا وہی ہے نعمت کے قدر پر اللہ نعمت دیتے ہیں اور نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لن اصل کو من دیا کسی نعمت کے سلب ہونے میں جتنا ناشکری کو دخل ہے کسی اور چیز کو اور جب قدر ہوتی ہے محنت ہوتی ہے بخارات کاشٹر میں تو قرآن دیکھنے کو ترس گئے اور امریکہ میں قرآن کیسے زندہ ہو رہا ہے ہم نے عشا کی نماز پڑھی کی وہ امام صاحب قرآن ایسا پڑھ رہے تھے جیسے اتر رہا لہجہ تجویز بھی بہت صحیح میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی امام صاحب سے ملیں گے تو ساتھیوں نے کہا وہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر تھے ساتھیوں نے کہا وہ تو ہماری کلینک میں کام کرتا ہے بھائی تمہارا کام کرتا ہو یا تمہارے یہاں نوکر ہو میں تو ایسے امام ان سے ملنا چاہوں ہم گئے السلام علیکم وعلیکم ایفرو امریکہ بہت کالا جمع تو میں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ کے استاد کون میرا تو کوئی استاد نہیں تو میں نے چپ کے لیے میں نے کہا الحمد للہ میرا تو امریکہ کا سفر کامیاب ہو گیا مجھے مادر صاحب قاری قاری اللہ نے دکھا نہیں ہاں، ایسا کہہ رہے تو میرا کوئی استاد نہیں کیا ہوا کہنے کے بعد یہ کہ میں مدت سے یہاں کام کرتا ان کی اخلاق زندگی دیکھ کر میں بہت متاثر تھا میری سیلری بھی میری تنخواہ بھی وقت سے پہلے کبھی مجھے غیر نہیں سمجھا کھانے میں برابر چلی اور بہت لڑکیاں بھی آتی ہیں عورتیں بھی آتی ہیں کھاتوں کے سلسلے لیکن ان کے عفت ان کی نظروں کی حفاظت اور مریض کے ساتھ کی خیر میں نے ایک دن ان سے کہا کہ میں تمہارے جیسا ہو سکتا ہوں ہاں ہو سکتے ہو کلمہ پڑھ لوں میں دھیان میں پڑھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اب میں انتظار ہوں دوسرے ہفتے ان کی شہر کا جماعت جائے تو میرے پاس آئے وہ جو تم نے پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہیڈنگ ہے اس کے پیچھے پوری ایک لائف ہے جس کو اسلامی زندگی کہتے ہیں لیکن اس کے سیکھنے کا شوق تو پیدا ہو اس کا تعلق بندے کا بحثیت بندہ ہونے کے اللہ کے ساتھ نبی کے ساتھ اور پھر ماں باپ کی اولاد ہے استاد کا شاگرد ہے بڑوں کا چھوٹا ہے دادے کا پوٹا ہے بیوی کا چوہر وہ سارے حقوق لائے ہے وہ زندگی سیکھنی پڑتی ہے الہ کے پیچھے اسلامی زندگی ہے کرنے والی لیکن پہلے کسی چیز کا آدمی کو شوق جیسے ہمارے ایک طلبا ہیں شوق میں تو آئے ہیں ہم جا رہے ہیں تین دن کے لیے تو میں بھی چلتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ گیا جماعت اس طرح جاتی ہے مشورہ کرتی ہے دو گانا ادا کرتی ہے ساتھ کرامات تقسیم کرتے ہیں میں برابر ان کے ساتھ کرتا تعلیم میں قرآن کا حلقہ ہوا ہماری تعلیم میں فضائل اعمال فضائل صفا اور یہ قرآن کی تجویز اور چھ نمبر جب قرآن انہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھا انہوں نے میرا بھی نمبر آیا تو میں تو بالکل کوڑا تھا مجھے چوٹ لگی کہ میں کیسے مسلمان کے قرآن ہی پڑھوں مجد لے سلی سا ماں آدمی نے کوشش کریں کہا میں نے طے کیا کہ مجھے سعودی عربیہ سے ایک پروگرام لینے ہو رہا ہے ریڈیو سے آپ قرآن کیسے سیکھیں کیونکہ میں نے وہاں کی رات یہاں کا دن یہاں کی رات وہاں کا دن ٹائمنگ میں نے ساری ملائی اور ریڈیو سے میں نے پہلے الگ سے شروع کیا پھر دو کیسے تک ہوئے تھے شیخ سدیش اور میرے بڑے استاد تھے جی۔ روس میں راشٹر میں تو قرآن دیکھنے کو طرف رہے اور امریکہ میں قرآن زندہ ہو ایک جگہ مشورات نے بیان کیا میں نے دوسرے دن پھر وہاں کہ بھائی یہاں تو کل کیا تھا نہیں صاحب یہاں ارے یہ بھائی یہ فضائل کا شہر ہے یہ حضر اعظم ہے یہ کہنے لگے کہ ہم چھ بھائی ہیں سب کے مکان ہیں اور جس مکان میں آپ جاؤ گے آپ کو یہ مل جائے پھر اس نے عجیب بات کی میری بیوی کی ایک سہیلی ہے فاصلے سے رہتی ہے ہمارا ایریا بہت سیکرٹ ہے پاس بنانا پڑتا ہے لیکن مقدر شہر کا ہمارا فون جو ہے وہ فری ہے تو میری اہلیہ نے اس کی سہیلی نے روزانہ دو گھنٹے طے کیے ہیں وہ ریسیور اٹھاتی ہے قرآن پڑھتی ہے ایک گھنٹے تک میری بھی سنتی ہے اور یہاں میری لیے بھی اٹھاتی ہے میں نے سر پکڑ لیا یا اللہ اس فون نے تو ہمارے یہاں کیا کیا کیا ہے ہمارے لڑکے ہمارے لڑکے ہاں۔ امریکہ میں اس فون پر قرآن زندہ ہو رہا تو میں آج کرا کہ امریکہ ہے یورپ ہے آسٹریلیا ہے بڑے آزم اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت دی بہت بڑی نعمت اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب پر اور یہ بھی یاد ہے حضرت رحمت اللہ نے کرنا تھا ہر نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ الگ ہے اولاد کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہے بہت بڑی نعمت ہے ان کی قدرداری کیسے اچھا پڑوس ہے کہ جائے سو سے برے پڑوسی سے پناہ مانگی گئی علماء کا ماحول ہے علم کا ماحول ہے دعوت کا ماحول ہے فرمایا تھا کہ اس دعوت والی محنت کی قدردانی اور اس کی شکر گزاری کیا ہے سارے ساتھی تھے فرمایا اس کی قدردانی اس کے ہر تقاضے پر اپنی جان مال کو جھونک دینا یہ اس کی قدرداری پھر قرآن کیا ہے پڑی نا قدری کیا ہے وطلو علیہ نب ال آیا فت سلحا بھا پت بہو شاید فان ولو نرب لرفعناه بها جیسے مدرسے میں داخلے کے وقت میں فارم بنایا جاتا ہے اس کی شرائط ہوتی ہے دس گاہ کی حاضری ہمیں ہمارا ساتھ فرما کرتے تھے کہ اگر طالب علم تین چیزوں کا اہتمام کر لے تو اسے امتحان کی راتوں میں جاگنا نہیں پڑتا مطالعہ تکرار اور سبق کی حاضری اور ہمارا حضرت جی رحمت اللہ علیہ رقم صاحب ہم نے بڑے حضرت سے بڑے حضرت جی سے جو پڑھا مانا جیسا جی، پہلا سبق شروع ہوتا تھا تحجد کی وضو میں اس میں یوسف صاحب مارا جی صاحب صاحب ہوتے کہ ہم نے پورا پڑا حضرت جی سے ہوں حضرت یہ کیا مطلب کہیں گے عبادت پڑھنا ہمارے ذمے ترجمہ کرنا ہمارے ذمے مطلب بیان کرنا ہمارے ذمہ اگر تینوں صحیح ہے آگے چلو اور اگر احراف میں عبادت میں مطلب میں درد تو پھر ہم چوک جاتے تھے پھر اس کو صحیح کر دیتے اس طرح اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہے ہمارے بڑوں نے اور مولانا جیا صاحب رحمۃ اللہ علی ان کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی سے زیادہ مکانات تھے جنجانا اور بیسوں بیگھا زمینیں اس کے بعد مشہور بہت تھے لوگوں میں کہ اگر حضرت دعا کر دیں تو پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا آدمی واپس آ جاتا جس کو لا علاج کہہ دیں ڈاکٹر حضرت کی دو تو حضرت اپنے پر استدراج کے ڈر سے کہ کہیں میں اس بھاگ بستے آئے تھے بننے والی نسل جنگل بیا کچھ کبھی کبھی کوئی آتا تھا اجی حضرت جی وہ مکان کو پٹواری نے اپنے بھائی کے نام کروا دیا تجھے مکان کی پڑی دیکھتا نہیں اس کا حال کیا ہے ان کا ہو گیا انتقال مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ کے پاس ان کا بڑا احسان بیوہ کی کچھ گئے کہ یعنی ان کے باپ کی وجہ سے ہمیں کچھ شدھ بدھ ہوئی تھی الیاس کو ہمارے ساتھ دیکھا تو مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھا سارے راستے تم نے میرا شیخ چھڑوایا اور تم نے میری ضرور چھوڑ دو بھائی ہم کیا کریں تیرے کو یہاں کے پڑھ گئے تو یہاں ہم یوسف صاحب اور مہاراج رام صاحب بہت چھوٹے تھے ان کو گھر میں نہیں سجائے گھر میں جا کر تو اما جی کے پاس پوچھنے اور باہر جا کر تو ابا جی پاس اس کی بنیادیں مجاہدوں پر ہے قربانی پر ہے ایک گھر بڑے حضرت اما جی کے پاس گئے ارے یوسف کی ماں یہ قرض والے بار بار تقاضا کرتے ہیں کیا خیال ہے تیرے بہت سارا لائی تھی اس وقت میں بہت سورا ہوتا حضرت میں آپ کی ہوں یا حضرت کے اما جی کے پاس کچھ نہیں تھا سب لگا دیا سب لگا کے اس لیے مان سکتا میں کا ابھی میں ایک بیان پڑھ رہا تھا تو اس بیان میں اس کی ابتدائی ابھی نبوت کی دنیا میں اور حکومتوں کی بنیاد کہ نموت کی بنیادوں میں اپنا سب کچھ قربان کر کے دوسروں کی بنانا اور حکومت کی بنیادوں میں سب کا سمیٹ کر اپنی بنانا صحابہ نے اپنا سارا لگا دیا اور یعنی لگا دیا اللہ پاک حضرات کو بہت ترقی آج سے مالا مال فرمائے نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے اس میں دورے کے طلبہ بھی ہوں گے دورے والے ہوں گے نا ان سے تو ہم سال لیتے ہیں اور باقی طلبہ سے رمضان کیا جو آپ کے یہاں چھٹیوں کا نظام ہے اس کا چلا لیتے ہیں اور اساتذہ ان کی جیسے سارے سال سرپرستی کرتے ہیں پڑھاتے ہیں سنتے ہیں سیکھتے ہیں چلے میں بھی ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور جن کا سال لگا ہوا نہ ہو ان سے درخواست کرتے ہیں لیکن چلنے کے بعد پھر پتا چلتا اس سے تو بہت ہی دیر ہو جائے گی اس لیے میں کہتا ہوں حیدرآباد کے مولانا جمیل احمد صاحب تھے رحمتہ اللہ علیہ بعد میں شیخ کے خلیفہ بھی ہوئے اور ایک بہت بڑا ادارہ چلا سکے انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ میرے تبدیل منہ یوسف صاحب کا ان کی زیارت آ گئے تھے زیادہ شاہ کا خون کرا ساتھ ہو کر وہ غصے ہوئے میرے گھر کھانا نہیں تھا تو مجھے یہاں رکھ تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ کی چادر پلنگ کی بدلی وہ تھے بس بس پھر مولانا یوسف صاحب اللہ کے بیانات الہامی بیانات ہوتے تھے ماشاء اللہ اور امت کو یاد دینا چاہتے ہیں ایک دن کہنے لگے مولانا جمی احمد صاحب کہ حضرت آپ کے پاس رہنے کو بہت جی چاہتا ہے آپ کے بیانات سن کر تمہارے صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے پاس رہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ کے ایک شفے کی ایک ستر پڑھ سکے اور اگر آپ امت میں چلے پھرے تو حضور تو جامع الصفات صفات تھے اور امت میں آپ کی صفات تقسیم ہے تاجروں میں کاشتکاروں میں جوانوں میں عوام میں خواص میں پھریں www.attableague.com The Reviver of